welcome to lecture number 24 four of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے اسٹیٹسٹکس کے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کی کچھ گراف ٹائپس ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی کئی باتیں ہوئیں ڈفرینٹ ماڈیولس جن میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کور کریں گے ان کو ہم نے ڈسکس کیا اس لیکچر میں آپ کو میں ایک تو تین types of measures of central tendency of data جس کو کہا جاتا ہے میجرس آف سینٹرل ٹینڈنسی اس کے بارے میں بتاؤں گا مین کیا ہوتا ہے میڈین کیا ہوتا ہے موڈ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا پہ بات جاری رکھیں گے چونکہ بڑا ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے اور دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ریپرزنٹیشنس کیسے کی جاتی ہیں اور خاص طور پہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس جو بڑا وائڈلی استعمال ہوں گی ان کو کیسے ڈیولپ کرنا تو آئیے سلائڈس پہ چلتے ہیں جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا اس لیکچر میں ایک تو اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن پہ ڈسکشن جاری رہے گی دوسرا measures of central tendency part one یعنی یہ ٹاپکس جو ہیں یہ دونوں ٹاپکس ان کا پہلا حصہ ہم آج کور کر رہے ہیں اور ان کا دوسرا حصہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں آپ سے بات کروں پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لائن گرافز پہ بات کی تھی اور ایک اسٹوڈنٹ کی ایج کا لائن گراف ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ ایج کس طرح سے ہائٹ کس طرح سے ایج کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے اب آپ کو میں ان دا نیکسٹ سلائڈس اور لائن ٹائپس لائن گرافٹ دکھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کئی قسم گراف ڈیولپ ہوں گے اور اکثر ہوتے ہیں کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے ہم ڈفرینٹ پرابلمس کی اسٹڈی یا پریزنٹیشن اس قسم کے لائن گرافس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاز آف ڈیتھ کے دو لائن گرافس بنائے گئے ہیں پھر دو کیٹیگریز ہیں میلس اینڈ فیمیلس تو اس سلائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لائن گراف ہے جو کینسر کی بیماری شو کر رہا ہے کہ وہ ریزلٹس ان پرسنٹ یہاں پہ اس گراف پہ دکھائے جا رہے ہیں میلس اور فی میلس کی کاز آف ڈیتھ اسٹڈی کی گئی کہ کینسر سے کس طرح سے ہوئی اور پرسنٹیج یہاں دی ہوئی ہے اور دو لائن گراف بنائے گئے ہیں پھر رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں ایک دوسرا لائن گراف ہے جس میں ہارٹ ڈیزیز انڈیکیٹ کی گئی ہے کہ percent of heart disease between males and females کیسے تو ان دونوں گرافس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ہوگا کہ میلز کی پرسنٹیج فیمیلز کے مقابلے میں ان بوتھ کیسز میں زیادہ ہے یعنی کینسر بھی زیادہ ہو رہا ہے اور ہارٹ ڈیزیز بھی زیادہ ہو رہی ہے تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس قسم کے گرافس اگر بنائے جائیں کافی سگنیفیکنٹ باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ کس ٹائپ کا فنومنا ہو رہا ہے کیا چیزیں ہو رہی ہیں کون سی ہیں لائن گرافز کو اس طرح سے بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر چار شہروں کے ٹیمپریچرز کا ڈیٹا شو کیا جا رہا ہے اور وائی ایکسس پہ temperature in centigrade degree centigrade ہے اور ایکس ایکسس پہ منتھس دکھائے گئے ہیں جس میں J for January F for February تو اس طرح سے right up to December different مہینے شو کیے جا رہے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں گرافس لائن گرافس ایک ہی شیٹ پہ بنائے گئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان چار شہروں کی جو ٹیمپریچر کنڈیشنس ہیں ان میں منتھ بائی منتھ کیا ویریشن ہو رہی ہے اور ان گراف سے کچھ باتیں ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں آئیے ان پہ بات کریں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرن ہے جو آپ کو کلیئر یہاں ہو رہا ہے کہ ان لائن گراف سے دو تین بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ٹیمپریچر کی ایک ویریشن ہے منتھلی ویریشن جو بڑی سملر ہے in in all these four cities ایک تو یہ بات آپ کو نظر آ رہی ہے اسی ٹائپ کا کرو نظر آ رہا ہے کہ ٹیمپریچر کہاں پہ کم ہوتا ہے کن مہینوں میں ٹیمپریچر سب سے زیادہ ہوتا ہے تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی لائن گرافس نے فوراً کلیئر کر دیا دوسرا پوائنٹ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ relatively temperature condition between the cities کیا ہے پھر month to month variation for each city بھی لائن گراف سے کلیئرلی نظر آ رہا ہے اگر یہی ڈیٹا ہم نارمل شکل میں دیکھتے تو یہ کنکلوژ ڈرا کرنے مشکل ہو جاتے تو لائن گرافس جو بڑی آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں پوائنٹس پلاٹ کریں پھر ان کو آپس میں ملا دیں اسٹریٹ لائنس ڈرا کریں اور یہ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں بڑی آسانی سے یہ گرافس بن سکتے ہیں تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو مین ایکسپلین کرنے لگا ہوں کہ مین کیا ہے مین value... یہ ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایوریج کو مین بھی کہا جاتا ہے اور the most common average is the mean یعنی ڈفرنٹ ٹائپس آف مینس جو کہ ہوتے ہیں ایوریجز ہوتی ہیں تو ان میں یہ سب سے کامن جو ڈیفائن کی جاتی ہے اس کو مین کہا جاتا ہے اور اس میں پھر اگزامپل دی گئی ہے کہ مین کو استعمال کیا جاتا ہے مثلا مارکس اسٹوڈینٹس کے نمبروں کا اگر انالیسز آپ نے کرنا ہو یا اسکورس کی بات ہو جیسے اسپورٹس میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو ورک آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی نمبرس ہیں ان کو ایڈ کر لیں اور جتنی ٹائمز آپ ایڈ کر رہے ہیں ان پہ ڈیوائڈ کر دیں مثلا یہ اگزامپل آپ دیکھیے کہ کچھ مارکس یہاں پہ ایک اسٹوڈینٹ کے مارکس شو کیے جا رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈینٹ نے ایک سبجیکٹ میں ففٹی ایٹ مارکس لیے دوسرے میں سکسٹی نائن تیسرے میں seventy three sixty seven seventy six تو اس طرح سے آپ کے پاس right up to seventy four یہ آٹھ سبجیکٹس کے مارکس ہیں تو اس کا طریقہ آپ نے سم اس کا کیا یعنی آپ نے ایڈ کیا ان سب ویلیوز کو تو سم 596 کے برابر ہوا اور پھر mean 596 ninety six divided by eight کر کے تو 74.5 فور آنسر آ گیا اب یہاں پہ ایک کوشن بھی کی جا رہی ہے کہ مین ویلو ایکسٹریم ویلو سے بڑی افیکٹ ہوتی ہے یعنی اس پہ ایکسٹریم ویلو کا بہت اثر ہو جاتا ہے اس پہ ذرا بات کی جائے چونکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب آپ اس قسم کے ڈیٹے سے ڈیل کر رہے ہوں مصنینی مارکس میں ہی اگر ایک مارکس ہوتے فائیو کی فگر ہوتی لیٹ سے اور اس کو آپ یعنی فائیو آؤٹ آف ہنڈریڈ تو بڑی ایکسٹریم ویلیو ہے نارملی ایک اسٹوڈینٹ جو سکسٹی سے اوپر نمبر لے رہا ہے تو ایک ویلیو نظر آ جاتی ہے پانچ نمبر تو اگر آپ یہ ایوریج نکال لیں پانچ نمبر کو بھی شامل کر لیں اور اوور آل ایوریج نکال لیں تو اس سے بڑا ریزلٹ غلط ہو جائے گا یعنی وہ ایسی ویلیو نکل آئے گی کہ آپ اس کو ریپرزینٹیو ویلیو نہیں کہہ سکیں گے سملرلی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ایک گاؤں میں آپ جا کے سروے کرنے جا رہے ہیں وہاں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں آپ کی آمدنی کیا ہے کوئی کہتا ہے پانچ ہزار کوئی کہتا ہے چھ ہزار کوئی کہتا ہے آٹھ ہزار چودھری صاحب سے پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے تین لڑکے مڈل ایسٹ میں ہیں تو میری آمدنی مہینے کی تین لاکھ روپے ہیں تو اب آپ سوچیں کہ اگر آپ نے سیمپل سروے کیا ہوا ہے اور آپ نے سے بیس لوگوں سے پوچھا جن کی ایوریج آمدنی پانچ چھ ہزار ہے تو ایک اکیلے شخص کی آمدنی تین لاکھ ہے تو ایوریج کہاں جائے گی تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب ایوریجز نکالی جائیں تو ایکسٹریم ویلیو کو علیحدہ کر دیا جائے یہ بہت ضروری ہوتا تو آئیے آگے چلیں ایک اور measure for central tendency median کہلاتا ہے اور اس کی اس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے کہ median is the middle value when the data are arranged in order اس کے آگے دیکھیے the median is easier to find than the mean and unlike the mean it is not affected by values that are unusually high or low پھر ڈیفینیشن یہاں بتائی جا رہی ہے کہ the median is the middle score or the mean of the two middle scores when the scores are placed in order تو یہ میں let me explain this point now کہ پہلی بات کہ میڈین عام بندہ تو یہی شاید نہ سمجھے کہ یہ میڈین کی کیا ضرورت ہے یہ کیا مین جب ہے تو میڈین کیا کرنا تو میڈین اسینشلی اس طرح سے ہے کہ یہ آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہے مثلا آپ پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں اور آپ دس پراپرٹی ڈیلر سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ایک کنال کے پلاٹ کی ویلیو کیا ہے تو کئی آپ کو وہ ریٹس بتاتے ہیں تو ان کو اگر آپ آرگنائز کریں مثلا پہلی اگزامپل میں لیٹ سے گیارہ ہیں پھر دس کی اگزامپل لیتے ہیں تو گیارہ کو آپ نے ارینج کیا ان آرڈر تو درمیان میں جو ویلیو آئی جو سکس ویلیو وہ سینٹر میں آ گئی یعنی اس کی لیفٹ سائڈ پہ پانچ ویلیوز اور رائٹ right سائڈ پہ پانچ ویلیوز تو یہ ویلیو جو مڈل میں ہے لیٹ سے کہ وہ اگر پانچ لاکھ روپیہ تھی تو پانچ لاکھ کو ہم کہیں گے کہ یہ میڈین ہے یہ ریٹ میڈین ہے یعنی اس سے ہمیں کیا پتا لگا کہ اگرچہ اس سے کم بھی ریٹس ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں لیکن یہ تقریباً مڈل ویلیو یہی ہے یعنی چانس بہت ہے کہ اس قسم کا ریٹ مجھے مل جائے یہاں پہ جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ مین تو ہوتا ہے exactly جو مرضی ویلیوز ہوں ان کو آپ نے ورک آؤٹ کر کے ایگزیکٹ ویلیو آپ نے ایک نکال لی جو ضروری نہیں کہ ریئلٹی ہو یعنی it gives you an idea کہ اوور آل ایوریج یہ ہے مگر جب آپ میڈین کی بات کر رہے ہیں تو میڈین جو نارمل ٹرانزیکشنز اکثر ہوتے ہیں جہاں سے آئیڈیا لینا ہوتا ہے کہ پرائس لیول کیا ہے تو وہاں پہ میڈین بڑا ایک کامن میئر سمجھا جاتا ہے اور یہ جو سب سے درمیان میں ویلیو ہوتی ہے اس کو لیا جاتا ہے اب یہاں پہ ایک اور بات کہ وہ تو گیارہ پہلے تو گیارہ ویلیوز تھیں اور آپ نے پانچ ایک سائڈ پہ پانچ دوسری سائڈ پہ اور درمیان والی ویلیو کو آپ نے ایز میڈین لے لیا اب اگر دس ویلیوز ہوں تو پھر کیا ہوگا درمیان ویلیو درمیان والی ویلیو کیا ہوئی یعنی پانچ ایک سائڈ پہ پانچ دوسری سائڈ پہ درمیان والی تو ویلیو ہے ہی کوئی نہیں تو اٹ مینس کہ ایسی صورت حال میں درمیان میں دو ویلیوز ہوں گی in other words first five میں جو آخری ویلیو ہے وہ آپ لیں گے اور نیکسٹ فائیو کی جو فرسٹ ویلیو وہ آپ لیں گے یعنی مڈل کی دو ویلیوز لے کے ان کی ایوریج نکالی جاتی ہے اور اس کو میڈین کہا جاتا ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں ایک اور میئر جو بڑا کامن ہے وہ کیا ہے کہ set of the most common score in a set of score is called the mode یعنی یہاں پہ score as a as an example دیا گیا ہے صرف سمجھانے کے لیے یہ کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے مارکس بھی ہو سم کہہ سکتے تھے the most common marks in a set of marks is called the mode یہ بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سب سے کامن کون سی ویلو ہے اور there may be more than one mode or no mode ایٹ آل یعنی یہ بھی ایک خاص بات سمجھنی ضروری ہے اب یہاں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دی گئی ہے موڈ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ویلو جو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہے یہ ون ہے تو ان ادر موڈ اس کیس میں ایک ہے اب موڈ کی کیا سگنیفیکینس ہوئی اس پہ بھی بات کریں ذرا کہ موڈ کی بائی ڈیفینیشن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ جس کی اکرنس ہے وہ موڈ ہے یہ ہماری اسٹاک مارکیٹ میں بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں اور بزنس ایک پیج ہوتا ہے اس پہ شیئرس کی ویلیوز لکھی ہوتی ہیں بعض اخباروں میں ٹرانزیکشنز بھی دیے ہوتے ہیں کہ اس پرائز پہ اتنے شیئر بکے اس پہ اتنے بکے اینڈ سو فورتھ اب ان پرائسز کو دیکھ کے تو پتہ لگتا ہے کہ لوئسٹ پرائس آپ دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ as an example lowest was one hundred اور ہائیسٹ واز ون ففٹی تو اس سے آپ کو شاید یہ اندازہ ہو کہ بہت ویریشن یہ تو ہوئی اور آپ سوچیں کہ میں شیئر سو روپے پہ خریدوں گا تو آپ جب نیکسٹ ڈے کوشش کر رہے ہیں کہ ہنڈریڈ پہ میں خرید لوں تو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ تو ہنڈریڈ پہ تو ہے کوئی نہیں تو بعد میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل میں کچھ ویلیوز تھیں جو لو ہوئی تھیں لیکن جو زیادہ پرچیزز ہوئیں یا سیلز ہوئیں وہ تو ون فورٹی پہ ہوئی which was only ten rupees less than one fifty تو اس کو اس فنامنے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ویلو کیا ہے یہاں پہ یہ کانسیپٹ جو ہے موڈ کا یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں موڈ کہا جاتا ہے کہ موڈ کیا تھا کہ شیئر پرائسز کا آج کی فلانی کمپنی کی شیئر پرائسز کا موڈ کیا ہے اگر ہم یہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کمپنی کے شیئر سب سے زیادہ کس پرائز پہ بکے that is call the mode تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو تین میئرس اور بھی میئر سینٹرل ٹینڈنسی کے ہیں لیکن تین جو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج وہ یہ تین تھے یہ بہت کامنلی یوزڈ ویری ایزی اور ان کا آپ نے دیکھا مینولی کیسے کیلکولیشنس ہوتی ہیں انہی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے مائکروسافٹ ایکسل میں فنکشنس موجود ہیں جو میں پارٹلی آپ کو ایک شروع کے لیکچر میں دکھا چکا ہوں اور جس کو ہم اگلے لیکچر میں جس کی اگزامپلس ہم دیکھیں گے کہ ان فنکشنس کو استعمال کر کے مین میڈین اور موڈ کس طرح سے نکالا جاتا ہے یہاں میں ایک اور بات پوائنٹ آؤٹ کروں کہ یہ سمپل کیلکولیشن جو میں نے آپ کو دکھائی it is all the calculation are not as simple جب یہ آپ ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں اور رینجز میں آپ کو ویلیوز آ رہی ہوں تو یہی سمپل کیلکولیشن تھوڑی سی اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے مگر وہ فنکشن جو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا مائکروسافٹ ایکسل کے استعمال آپ کو دکھاؤں گا اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ even the most complicated calculations of mean median and mode can be done using Microsoft Excel تو اس ایکسپلینیشن کے ساتھ now let's get on with statistical data once again چونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے ڈیٹے کو ہم نے we will continue discussing this topic تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرگنائزنگ ڈیٹا یعنی اب ٹاپک یہ ہے کہ ڈیٹا تو ہمارے پاس آ گیا لیکن آرگنائز کیسے کریں اور پلیز نوٹ کہ پہلا پوائنٹ ہے آرگنائزنگ نومیریکل ڈیٹا تو اس کو کیسے آرگنائز کیا جا سکتا ہے اس کی کیا شکلیں ایک تو ہے آرڈرڈ ارے کی شکل میں اس کو کیا جا سکتا ہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ ہے کہ اسٹیم لیف ڈسپلے کیا جا سکتا ہے تو آئیے یہاں پہ اس کو ذرا ڈسکس کر لیں کہ ان میں فرق کیا ہے آرڈر رے اور اسٹیم لیف ڈسپلے آرڈر رے تو یہ ہوئی کہ جو ہم نے ابھی اگزامپل دیکھی تھی جس میں موڈ ہم نے آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ون کی ویلیو لکھی ہوئی تھی اب یہ کیسے پتا لگے گا کہ سب سے جب آپ موڈ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ سب سے کامن ویلیو کون سی ہے اور خاص طور پہ اگر ڈیٹا سیٹ بڑا ہو ویلیوز کی تعداد زیادہ ہو تو مینولی کیلکولیٹ کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا تو کیسے کیا جائے اگر مینولی کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹے کو آپ سینسبلی سیکوینشلی رے کی شکل میں آرگنائز کر دیتے ہیں اسینڈنگ آرڈر میں اسینڈنگ کا مطلب ہے کہ اگر سب سے چھوٹی ویلیو ایک ہے تو پھر ون لکھیں گے پھر اگلی جو ون ہے وہ وہاں آ جائے گی آپ اس کو جب سارٹ کریں گے اس ڈیٹے کو تو وہ ون پہلے پھر ون سے بڑی ویلیو پھر اس سے بڑی اگر سے ٹو ہے تو ٹو آ جائے گا سارے ٹوز آ جائیں گے اگر تھری ہے تھری آ جائے گا اگر ڈیسیمل میں ویلیوز ہیں تو اس طرح سے آ جائیں گی تو اس شکل میں جب ڈیٹا آرگنائز ہو جاتا ہے تو اس کو ہم رے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رے کی شکل میں آرڈر کر لیا اور یہ اسینڈنگ آرڈر میں چونکہ ہو گیا تو ہم بڑے آرام سے موڈ کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو پہلا طریقہ تھا ارے والا اب دوسرا طریقہ کہ یہ اسٹیم لیف کیا ہے یہ میں آپ کو فردر سلائڈس پہ دکھا رہا ہوں کہ اس میں اسی طرح سے ہے کہ ایز اے فیک ٹری ہم بنا رہے ہیں اور اس کے ڈفرینٹ لیوس ہیں اور اس کے وہ لیوس کو اس طرح سے آرگنائز کر دیا جاتا ہے کہ مثلا وہ فگرس جو ون کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں مثلا الیون تو اس میں اسٹیم کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز ون اور لیف کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز ون اگر 12 ہے تو 1 is stem and two is leaf تو اس طرح سے جب ڈیٹے کو آرگنائز کر دیا جاتا ہے اسٹیم اور لیف یہ ٹری کی شکل بن جاتی ہے تو اس ایسی ارینجمنٹ میں بھی آپ فوراً آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کون سی ویلیوز ہیں جو ریکر ہو رہی ہیں جو بار بار نظر آ رہی ہیں وہ ایک جگہ پہ آ جاتی ہیں تو اس سے ڈیٹا کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے تو یہ دوسرا طریقہ تھا یہ دو طریقے ہوئے رے اور اسٹیم لیف ریپسنٹیشن تو آئیے سلائڈ پہ واپس چل کے دیکھیں اور کیا جو اگلا ٹاپک یہاں اگلی بات ہو رہی ہے کہ tabulating and graphing numerical data اور پھر وہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے یہ کیا جاتا ہے اور اس میں ایک تو ہے فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس کی مختلف شکلیں دکھایا جا رہا ہے کہ تین طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں ٹیبلز ہسٹوگرامس پھر پالیگونس یہ تو تھا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن جس کو ریلیٹیو یا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن یا ریلیٹیو فریکوینسی اگر آپ پرسنٹ میں اس کو دیکھ رہے ہیں اور پھر کمیولیٹو ڈسٹریبیوشنس جس میں دو قسم کی ریپرزنٹیشنس دکھائی جا رہی ہیں کہ یا تو ٹیبلز بنا سکتے ہیں یا اوجائیو ایک ریپرزنٹیشن کا طریقہ ہے اس کو فردر ہم سلائڈ پہ دیکھیں گے تو یہ طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ ڈیٹے کو کس طرح سے آرگنائز کیا جا سکتا ہے تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھیں پہلی بات کہ اب ڈیٹا آرگنائز کرنا ہے تو tabulating and graphing univariate categorical data یہاں پہ دو ٹرمز ہیں let me explain these two terms ایک تو یونی ہے یونی ویریٹ کیا ہے ویریبل سے یہ آیا ہے کہ اگر ایک ویریبل کی بات ہو تو یونی ویریٹ کہتے ہیں جیسے وہ اگزامپل تھی کہ اسٹوڈنٹ کی height it was a univariate representation تو یہ تو ایک طریقہ ہوا یہ ایک ٹرم ہم نے یہاں پہ اسٹڈی کی دوسری ٹرم ہے کیٹاگوریکل ڈیٹا کیٹاگوریکل اس وجہ سے کہ کیٹیگریز جب ڈیٹے میں کیٹیگریز ڈیفائن کی جاتی ہیں تو اس ڈیٹے کو کیٹیگوریکل ڈیٹا کہا جاتا ہے اگزامپل ڈفرینٹ سٹیز آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں آپ کے پاس ڈیٹا ہے روز میں آپ لکھ رہے ہیں city one city two city three یا ریجنس آپ لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں region A region B hot and cold یعنی ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا جب آپ کلاسیفائی کر رہے ہیں کیٹیگرائز کر رہے ہیں تو اس کلاسیفیکیشن کو کیٹیگوریکل ڈیٹا کہا جاتا ہے تو آئیے سلائڈ پہ چل کے دیکھیں نیکسٹ کیا ہے اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ tabulating and graphing univariate categorical data کہ اس قسم کے ڈیٹے کو جو یونی ویریٹ ہے اور کیٹیگوریکل ہے اس کو کیسے ٹیبولیٹ کرنا ہے گراف کیسے بنانے تو اس کے مختلف طریقے یہاں بتائے ہیں جو فردر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ سمری ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں پھر بار اور پائی چارٹس آپ بنا سکتے ہیں پھر پریٹو ڈائیگرامس آپ بنا سکتے ہیں یہ بھی ہم اس کی اگزامپلس بھی دیکھیں گے یونی ویریٹ کے بعد پھر نیکسٹ ہے tabulating and graphing bivariate categorical data bivariate بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایک سے زیادہ جب آپ ویریبلس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو بائی ویریٹ بائی especially for two variables categorical data اس کے پھر آپ ٹیبلس کانٹینجنسی ٹیبلس بنائے جاتے ہیں ٹیبلس کا نام ہے کانٹینجنسی ٹیبلس اس کی اگزامپل بھی ہم دیکھیں گے اور side by side bar charts بنائے جاتے ہیں پھر ایک خاص بات جو پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے کہ graphical excellence and common errors in presenting data یعنی یہ امپورٹنٹ دو بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں ان پہ ذرا بات ہو جائے کہ ایک تو بات ہو رہی ہے گرافیکل ایکسیلنس یعنی آپ جب گراف بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے کس طرح سے کوشش کرنی ہے کہ میرا ڈیٹا میرا گراف اتنا ٹاپ کوالٹی اور اتنا اچھا بن جائے دیکھنے میں اتنا پریزنٹیبل ہو کہ جو ریڈر ہے اس کو فوراً بات کی سمجھ آ جائے گرافیکل ایکسلنس یعنی you don't want a poor graph you want the best possible graph اور یہ آبویسلی آج کل کے دور میں یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ساتھ ہی بن سکتا ہے اور Microsoft Excel is one tool for you یہاں پہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ گرافس کے لیے اور بھی کئی قسم کے ٹولس اویلیبل ہیں software free software بھی اویلیبل ہے تو اس کو بھی آپ میں سجیسٹ کروں گا ایکسپلور کریں کہ گرافس کیسے بنائے جا سکتے ہیں دوسری جو بات اہم یہاں پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے کہ ڈیٹے میں ایررز یعنی غلطیاں اگر اسمگلنگ ہو جاتی ہیں تو ان کو کیسے ہم نے ایکسکلوڈ کرنا ہے کہ data has to be cleaned up ڈیٹے کو ریپرزینٹ کرنے سے پہلے آپ نے ڈیٹے کو کلین کرنا ہے یعنی ایررز نکالنی ہے ان ایررز کو ڈھونڈنے کے کئی طریقے ہیں اور ان کو مثلا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹے کو پہلے ریپرزینٹ کر کے ویژولی انسپیکٹ کیا جاتا ہے گرافیکل شکل میں مثلا اسکیٹر ڈائیگرامس بنائی جا سکتی ہیں تاکہ نظر آ جائے کہ یہ ایکسٹریم ویلیو غلطی سے یہ کہاں سے ویلیو آ گئی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہی اگزامپل کے income is three hundred thousand تو اصل میں آپ نے ویلیو لکھی تھی تھرٹی تھاؤزینڈ تو غلطی سے لکھی گئی تھری ہنڈریڈ تھاؤزینڈ تو کیسے یہ پتا لگے گا تو اس کے بھی ایرر ڈیٹیکشن کے کئی طریقے ہیں اور اس کا وہ ایکسٹریم ویلیوز کا ایک ڈھونڈنے کا ایک طریقہ ہے یہ بعد میں ہم during the course at some point we'll discuss it کہ یہ کیسے ہم نے ان کو ریموو کرنا ہے کیسے ان کو ڈھونڈنا ہے کہ ایک تو ہے extreme value please note this point کہ ایک تو ایکسٹریم ویلیو کہ چودھری صاحب کی انکم تین لاکھ تھی یہ تو ایکسٹریم ویلیو ہوئی لیکن یہ ایرر تو نہیں اگر آپ تین لاکھ انٹر کرتے ہیں یہ تو کریکٹ ہے تو اٹ مینس کہ this is an extreme value not an error so then what is the error error یہ ہے کہ جو تین لاکھ ہے آپ اس کو تیس ہزار انٹر کر دیں یا تین ہزار ہے تو اس کو تین سو انٹر کر دیں یہ ڈیٹا انٹری پروسیجرس میں سیف گارڈز رکھنے پڑتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹا جب آپ انٹر کر لیں تو اس کو ری پنچ ری انٹر کریں یعنی کئی ادارے ایز اے روٹین ڈیٹے کو ٹوائس انٹر کرتے ہیں تاکہ دوبارہ جب انٹر ہو تو اس طرح سے وہ ڈیٹا چیک ہو جائے کہ واقعی وہ ڈیٹا میں نے ٹھیک انٹر کیا تو error detection in data entry بہت امپورٹنٹ ایک ایریا ہے تو آئیے آگے چلیں یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ نومیریکل ڈیٹا اگزامپل پھر دی جا رہی ہے اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو میں بات کر رہا تھا نومیریکل ڈیٹا آپ کو ایک unordered stream of data دی جا رہی ہے ان آڈرڈ کیا ہے کہ 41 پھر 24 فور آ گیا پھر 32 پھر 26 پھر 27 پھر 27 پھر تھرٹی پھر ٹوینٹی فور پھر تھرٹی ایٹ پھر ٹوینٹی ون تو آئیے اس کو ذرا ڈسکس کریں اس قسم کا ڈیٹا جو بالکل جس میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایسے ہی value without any sequence without any relevance scattered قسم کی فگرس کیا ان سے نتیجہ ڈرا کیا جا سکتا تو اس کو ان آرڈرڈ ڈیٹا کہا جائے گا it's not you can treat it as an array but it's it's not an un it's not an ordered ordered array it is an un array یعنی اس میں کوئی سیکوینس ہے ہی نہیں پراپرلی آرگنائز کیا ہی نہیں گیا تو ایسے ڈیٹے کو آپ کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں let's go back to the slide اس میں آپ دیکھیں left side ordered array ordered array اب کیا ہوئی کہ اب آپ نے سیکوینشلی ڈیٹا جو ہے اس کو آرگنائز کر دیا کہ ٹوینٹی ون کے بعد آ رہے ٹوینٹی فور پھر ٹوینٹی فور پھر ٹوینٹی سکس پھر ٹوینٹی سیون پھر ٹوینٹی سیون اینڈ پہ فورٹی ون تو کیا کیا آپ نے کہ آپ نے اسینڈنگ آرڈر میں اس ارے کو آرگنائز کر دیا یعنی آرڈر کر دیا اب اس یہ ڈیٹا اس شکل میں آ گیا کہ آپ اس کو اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے کی شکل میں لا سکتے ہیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے یہاں دکھایا جا رہا ہے اسی ڈیٹے کا اور پہلی رو میں یہ جو فگر آپ کو نظر آ رہی ہے ان دا فرسٹ رو اس کو آرگنائز کیسے ہم کر رہے ہیں کہ پہلا پہلی فگر لے رہے ہیں ٹوینٹی ون تو اس میں اسٹیم ہم ٹریٹ کر رہے ہیں ٹو اور ون کو ایز لیف لے رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ ون لکھا پھر ٹوینٹی فور ٹو تو لکھا ہی ہوا ہے اب فور لکھا پھر ٹوینٹی سکس اس طرح سے آپ چل رہے ہیں جتنی بھی ٹوز کی ٹوینٹیز کی ویلیو تھیں جس میں لاسٹ ٹوینٹی سیون ہے اس کو آپ نے آرگنائز کر لیا شکل میں پھر جو تھرٹیز والی ویلیوز تھیں مثلاً تھری زیرو تو اس کا اسٹیم تھری اور پھر لیف زیرو پھر تھرٹی ٹو ہے تو اسٹیم تھری اور لیف ٹو اسی طرح جو آخری ویلو تھی اس میں اسٹیم فور اور لیف ون تو اس طرح سے آپ نے stem and leaf display develop کر لیا آئیے اس کو ڈسکس کریں اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے آپ نے دیکھا کہ یہ کائنڈ آف ٹری بن گیا کہ جتنے بھی ویلیوز ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بیسکلی ہو کیا رہا ہے کہ اگر یہ 11 ٹو 19 ہے ایز این ایگزامپل تو یہ سب ایک ٹائپ کی ویلیوز ہیں ان میں ون اس کامن اس کو لیفٹ سائڈ پہ آپ لے آئے اور جو دوسرا ڈیجٹ ہے مثلا الیون کا ون لیف ہو گیا نائنٹین کا نائن لیف ہو گیا سیونٹین کا سیون لیف ہو گیا پھر آپ کے پاس لیٹ سے ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی نائن ہے تو ٹو کی فگر سب سے شروع میں ہے تو ٹو کو آپ نے ایز اے اسٹیم لینا یعنی جتنی بھی فگرس ہیں ڈیجٹس ہوں ان کو لیفٹ والا جو ڈیجٹ ہے اس کو ایز اسٹیم لے کے پھر اسی رینج میں جو ویلوز ہیں ان کو ایز لیف ٹریٹ کرنا تو اس طرح سے آپ کا ڈیٹا آرگنائز ہو جاتا ہے اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے اور اس سے فردر ایویلویشن اور اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں اب نومیریکل ڈیٹا ہم نے ڈسکس کیا کہ آرڈر ڈرے تو ایسے ہوگی اور آرڈر ڈرے میں اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے اس طرح سے ہو سکتا ہے تو دوسری بات ہو رہی ہے فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس کی ڈیولپ ہوتی ہیں اور اس سے کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن ڈیولپ ہوتی ہے پھر ان کی فردر ریپرزنٹیشن جو ہیں ٹیبولر یا گرافیکل شکل میں جس میں ٹیبلز بنائے جا سکتے ہیں یا ہسٹوگرامس یا پولیگونس یا اوجائیوس تو یہ ڈفرینٹ ریپرزنٹیشنس ہیں ڈیٹے کی کہ نومیریکل ڈیٹے کو اس طرح سے ہم آرگنائز کر سکتے ہیں تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں اس میں ڈیٹا فردر اس کو ہائی لائٹ یہاں پہ کیا گیا جو لیفٹ سائڈ والا جو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کافی تفصیل سے اور یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے ڈیٹا ان را فارم کیا تھا ایز کلیکٹڈ پھر data ordered from smallest to largest پھر یہاں پہ وہ دکھایا گیا آپ کو بلکہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے یہ 26 سکس کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ ٹو ایس ٹیم کیسے آیا اور سکس پہ بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ سکس ایز لیف کیسے آیا آپ نوٹ کریں کہ جب آپ اس شکل میں ڈیٹے کو پڑھیں گے لیفٹ سائڈ پہ ٹو اور رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے ون تو اس کا مطلب ہے ٹوینٹی ون پھر اگلا فور لکھا ہوا ہے اٹ مینس ٹوینٹی فور پھر فور لکھا ہوا اٹ مینس ٹوینٹی فور پھر نیکسٹ لکھا ہوا ہے six it means twenty six اب اس ویلو کو آپ دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ فور فور ریپیٹ ہو رہے ہیں اور سملرلی سیون سیون بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں یعنی آپ کے پاس یہ دو ویلیوز جب موڈ کی بات ہوگی تو پتہ لگے گا کہ یہ دو ویلیوز اس کیس میں کامنلی اپیئر ہو رہی ہیں تو اس سلائڈ پہ آپ کو دکھایا گیا کہ یہ کس طرح سے اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے میں ڈیٹے کو پرزینٹ کیا جاتا ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں وہی سلائڈ ہے اب آپ کو یہاں پہ وہ ٹپکل گرافس دکھائے جا رہے ہیں خاص طور پہ ہسٹوگرام کی شکل کیا ہوتی ہے جائو کا جو گراف ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے تو آئیے آگے چلتے ہیں یہ آپ کو صرف فردر کلیریفائی کرنے کے لیے یہ سلائڈ دکھائی جا رہی ہے اب آئیے ڈسکس کریں کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کیسے بنتی ہے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کیا ہے لیٹ می فرسٹ ایکسپلین کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے کیا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن آف ڈیٹا کیا ہے آپ کے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے ویلوز ہیں تو آپ کو انٹرسٹ ہے کہ یہ ویلوز کس رینج میں فال کر رہی ہیں اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ایک کلاس ہے اس میں ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس ہیں انہوں نے ڈفرینٹ نمبر لیے ہیں مارکس حاصل کیے ہیں تو آپ کو انٹرسٹ ہے کہ پتہ لگے کہ مختلف رینجز میں وچ مینس کہ پاس مارکس اگر ففٹی پرسینٹ ہیں تو آپ کو انٹرسٹ ہوگی کہ ففٹی ٹو سکسٹی کا کیا رینج ہے کتنے پرسینٹ کتنے اسٹوڈینٹس نے کس رینج میں نمبر لیے ہیں پھر سکسٹی ون ٹو سیونٹی میں کتنے تھے سیونٹی ون ٹو ایٹی میں کتنے تھے اینڈ سو فورتھ یعنی جو بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے we want to find out کہ ڈفرینٹ بریکٹس میں ڈفرینٹ بلاکس میں کتنی ویلوز ہمارے پاس آ رہی ہیں جب انکم کی بات ہوتی ہے مثلا اکثر کیبولیشنس آف انکم آپ سرویز کر رہے ہیں سینسس کیا گیا ہے تو آپ کو انٹرسٹ ہے کہ ڈفرینٹ انکم رینجز میں کیسے کتنے لوگ فال کر رہے ہیں اور پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ دیز انٹرولز یہ رینجز جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ان کے بلاکس بنا لیتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کلاس انٹرولس ہیں یعنی یہ کلاسز اور پھر ان کے یہ انٹرولس ہیں اور ان انٹرولس میں کتنی ویلیوز فال کر رہی ہیں وہ نمبر کہ اتنے لوگ اس بریکٹ میں آ رہے ہیں اس نمبر کو فریکوینسی کہا جاتا ہے یعنی basically number so many people so many students یہ فریکوینسی ہوئی اب اس فریکوینسی کو فردر آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو جب آپ ٹوٹل نمبر پہ ڈیوائڈ کر کے ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ریلیٹو فریکوینسی ہے اور جب آپ کمیولیٹیولی اس پرابلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ریلیٹو فریکوینسیز کو شروع سے ایڈ کرتے جاتے ہیں اور ہنڈریڈ پرسینٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کو کمیولیٹو فریکوینسی کہا جاتا ہے تو آئیے دیکھیں کہ یہ اسٹیپس کیا ہیں کس طرح سے یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ڈیولپ ہوتی ہیں آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں یہاں آپ نے کیا کیا کہ جو ڈیٹا تھا اس کو آپ نے آرگنائز کیا اور یہاں میں نے آپ کے لیے دو فگرس کو مارک کیا ہے ایک تھی ٹویلو اور دوسری ہے ففٹی ایٹ اور یہ کیسے میں نے مارک کیا لیٹ می ایکسپلین کہ جب انالیسس شروع کیا جاتا ہے تو اس میں پہلی ہماری انٹرسٹ یہ ہوتی ہے کہ منیمم ویلیو کیا ہے تو منیمم کو ڈھونڈا جاتا ہے ہمارے اس کیس میں منیمم بس ٹویلو پھر میکسیمم ڈھونڈی جاتی ہیں تو میکسیمم بس ففٹی ایٹ یہ آپ نے یہ دو ویلیوز ڈھونڈنی ہوتی ہیں چونکہ میکسیمم اور منیمم کا جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو رینج کہا جاتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا اس رینج میں ہے یعنی 12 two 58 eight that is the range for these value کہ اس یہ آپ کے پاس دو ایکسٹریم لمٹس آ گئیں ان لمٹس کو آپ نے ایز اے رینج استعمال کرنا اس رینج میں پھر آپ اپنی ڈفرینٹ کلاسز یعنی ڈفرینٹ بریکٹس بنا سکتے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ چلیں کہ ہم نے یہاں نوٹ کریں کہ رینج کو فائنڈ رینج اگلا اسٹیپ ہے تو رینج ہم نے کیسے ڈھونڈا کہ 58 سے 12 کو مائنس کیا تو 46 آ گیا تو آپ کی ویلیوز اس رینج میں ہیں یعنی اسٹارٹنگ وتھ 12 دیکھیں دوسرا طریقہ کہ 12 سے شروع کر رہے ہیں تو 46 اگر آپ ایڈ کرتے ہیں اس میں تو 58 کی ویلیو آ جاتی ہے تو یہ دو ایکسٹریم ویلیوز آپ کے پاس آ گئیں اور آپ نے رینج ڈٹرمن کر لیا اب نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ سلیکٹ نمبر آف کلاسز اس پہ بات کرنی ضروری ہے کلاسز کیا ہے کہ میں اس رینج کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کروں ہاؤ مینی بلاکس یہاں فورٹی سکس آ گیا تو کیا میں دس حصوں میں ڈیوائڈ کروں دس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں تو ایک میں کیا جائے گا دس پہ ڈیوائڈ کریں گے تو فور پوائنٹ سکس تو یہ تو کوئی اچھا اچھی ڈومین نہیں ہے اس کو میں راؤنڈ آف اگر کروں تو فائیو بنتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بارہ یعنی دس ڈفرینٹ بریکٹس اور پھر آپ دس میں پانچ ایڈ بارہ میں پانچ ایڈ کر رہے ہیں پھر پانچ ایڈ کر رہے ہیں تو اس طرح سے ٹین ڈفرینٹ بریکٹس آپ کے پاس آ گئے مگر یہاں ایک خاص بات ہے کہ جب نمبر آف ریڈنگس یا آبزرویشنس کم ہے جو اس کیس میں اتنا زیادہ نہیں ہے تو اگر آپ اتنی large number of classes determine کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کئی کلاسز میں زیرو ویلیوز آ رہی ہیں تو اس قسم کی ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا بڑی ہی عجیب نظر آئے گی اور یہ جو بھی اس ڈیٹے کو دیکھے گا وہ سوچے گا کہ اس ڈیٹے کا کیا مقصد ہے کہ صرف جس میں زیروز ویلیوز ہی دی گئی ہیں تو جنرلی اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کلاسز پہ کام کریں ڈسائڈ کریں تو کم سے کم پانچ کلاسیں کلاسز لیں یعنی five classes as a minimum اور میکسیمم ففٹین کلاسز اور یہ ففٹین بھی اس اس وقت لینی ہے جب ڈیٹا اتنا لارج والیوم میں ہے سے پورے پروونس کا data census population large variation large number of values تو وہاں تو سوچا جا سکتا ہے مانا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیٹا اس قسم کا ہم نمبر آف کلاسز لیں لیکن عام طور پہ ففٹین سے زیادہ یہ نہیں لیا جاتا fifteen is the maximum and let me give you good advice start with five جو بھی سوال حل کریں پریکٹیکل پرابلم پانچ کلاسز کو آپ وہاں سے شروع کریں اینڈ دین یو سی اپنا ڈیٹا آرگنائز کر کے اگر آپ کو پتا لگتا ہے کہ آخری بریکٹ میں بہت ساری ویلیوز آ گئیں تو آپ کو ڈیٹا خود فریکوینسی بتائے گی کہ I should extend my number of classes may be I should have under two three کتنی کلاسز ہونی چاہیے پانچ سات دس یہ ڈیٹے کا نمبر ڈٹرمن کرے گا اور یہ as we go long in this course کوئی نہ کوئی اگزامپل ہمارے سامنے آ جائے گی I explain to you but let this be piece of advice at this moment کہ start with five classes and then see what your actual requirement is تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں یہاں آپ دیکھیں کہ کمپیوٹ کلاس انٹرول یعنی اس کو وتھ کہا جا رہا ہے ایگزامپل کے لیے آپ کو دس کلاس انٹرولس ہم لے رہے ہیں یہاں پہ تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ اگر دس میں نے کلاسیں لیں کلاسز لیں تو کیا میرا وٹ کیا ہوئی کلاس انٹرول کی وٹ کیا ہوئی یعنی term please note class interval اور پھر اس کی وٹ تو 46 کو 10 پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں 4.6 پوائنٹ سکس آ رہا ہے اس کو راؤنڈ آف کر رہے ہیں تو آپ کا جو وٹ ہے آپ کی وٹ اس کیس میں 5 ہو گئی اب آپ نے ڈٹرمن کلاس باؤنڈریز یعنی لمٹس اب آپ ڈسائڈ کریں کہ آپ نے کیا لینی اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دم بجائے اس کے کہ ففٹین ٹین اور پھر ففٹین ہوتا اور پھر ٹوینٹی اور ٹوینٹی فائیو تو یہاں پہ جو ویلوز نظر آ رہی ہیں وہ آ گئی دس بیس تیس چالیس پچاس تو یہ کیوں ہے ایسا کیوں ہو گیا ایک دم اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگرچہ کہ شروع میں سوچا تھا کہ میں تھوریٹیکل کیلکولیشن دس آپ نے کلاسز ڈٹرمن کی تھیں اور فور پوائنٹ فائیو اور پھر then you when you actually worked out you discovered کہ یہ تو کوئی اتنا اچھا میرا سلیکشن نہیں رہا کہ یہ تو ڈیٹا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس ڈیٹے کو ان کلاسز کو ریڈیوس کر کے پانچ پہ لایا گیا اور کیوں لایا گیا کہ جب آپ نے دیکھا کہ دس اور بیس کے درمیان انٹرول زیادہ بہتر رہے گا دس کا انٹرول زیادہ یوزفل رہے گا اور میں اگر پانچ کلاسز بناؤں تو میرا ڈیٹا زیادہ سینسبلی پانچ کلاسز میں سارٹ ہو جائے گا تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اگرچہ آپ نے تھوریٹیکل کیلکولیشن کچھ اور کی تھی نمبر جو تھا وہ لارجر نمبر آف کلاسز لیا بٹ یو ڈیسائڈیڈ کہ نہیں یہ پانچ پہ زیادہ بہتر رہے گا تو آئیے اب دیکھیں کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوا نیکسٹ کیا ہے کہ class mid points work out کریں کلاس مڈ پوائنٹس یعنی ٹین اور ٹوینٹی کے درمیان fifteen twenty five thirty five forty five fifty five اور نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ count observation and assign to classes اس پہ بھی تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے کہ all of a sudden mid point کا ذکر آ گیا مڈ پوائنٹ کیا ہے اس کی کیا ضرورت ہوئی کہ ہم نے جب سارے وہ رینجز ساری کلاس انٹرول ڈیسائیڈ کر لیے دس بیس تو پھر وائی دس مڈ پوائنٹ اس کی کیا ضرورت ہے تو let me explain to you کہ بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ہسٹوگرامس جو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے جب اس قسم کی ریپرزنٹیشن کی جاتی ہے تو اس کی فردر پروسیسنگ میں مڈ پوائنٹس کا استعمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ مڈ پوائنٹس کی ضرورت پڑتی ہے اگرچہ آپ نے یہ بیسک آپ کی جو کلاس باؤنڈریز تھیں کلاس لمٹس تھیں وہ تو پانچ کلاس انٹرولس پہ بھی ڈسائڈ ہوئیں لیکن مڈ پوائنٹ اس وجہ سے ورک آؤٹ کیے گئے تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں آئیے اب اس سلائڈ کو ڈسکس کریں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس اور ڈیٹا ان آرڈرڈ ارے سب سے پہلے یہ ارے آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ وہی ہے جو پچھلی سلائڈ میں ہم نے دیکھی تھی اور وہ جو کلاس انٹرولس ہم نے ڈسائڈ کیے ٹین ٹو ٹوینٹی پھر twenty to thirty thirty to forty تو پلیز نوٹ کہ ہیڈنگ از کلاس اور پھر ساتھ کلیئرٹی کے لیے لکھا گیا ہے کہ دس سے یہ شروع ہو رہا ہے یہ کلاس انٹرول اور آل دو کہ ٹین ڈیش ٹوینٹی لکھا جا رہا ہے لیکن اٹ از انڈرسٹوڈ کہ یہ ٹوینٹی سے کم ویلیو ہے یعنی بلو ٹوینٹی اور اس کا نارمل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پوائنٹ فائیو بوتھ ویز گنا جاتا ہے یعنی یہاں پہ نائنٹین پوائنٹ فائیو کی ویلیو کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پہلا جو کراس انٹرول ہے وہ اپ ٹو پوائنٹ فائیو ہے اب دوسرے کالم میں آپ دیکھ رہے ہیں فریکوینسی تو یہ کرنٹ جو تھی یہ تین ویلیوز آپ دیکھیں کہ دس اور بیس کے درمیان اگر آپ اس ارے کو دیکھیں تو فریکوینسی میں نظر آ رہا ہے کہ تین ویلیوز ہیں تو وہ تین ویلیوز کون سی ہیں بارہ پھر تیرہ اور سترہ یعنی آپ نے آرڈرڈ رے کی ہوئی ہے تو آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے یہاں پہ نیکسٹ آپ نوٹ کریں کہ نیکسٹ لائن میں یعنی بٹوین ٹوینٹی اینڈ تھرٹی یعنی بلو تھرٹی سکس ویلیوز ہیں اور وہ کہیں ٹوینٹی ون ٹوینٹی فور پھر ٹوینٹی فور پھر ٹوینٹی سکس پھر ٹوینٹی سیون پھر ٹوینٹی سیون یعنی یہ سکس ویلیوز آ گئیں سملرلی آپ دیکھیں گے کہ دوسری values below forty but more than thirty پانچ ہیں below fifty but more than forty چار ہیں اور لاسٹ لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں دو ہیں اب total frequency total number is twenty تو اس کی ریلیٹو فریکوینسی نکالی گئی ہے ریلیٹو فریکوینسی یہاں پلیز نوٹ یہ پرسنٹ میں نہیں شو کی جا رہی یہ relative frequency in fraction show کی جا رہی ہے یعنی relative frequency you can have in fraction also تو آپ ٹوینٹی کو ون ٹریٹ کر رہے ہیں اور آپ نے مثلا پہلی ویلو جو ہے کہ تھری کو ٹوینٹی پہ ڈیوائڈ کیا تو پوائنٹ ون فائیو ویلو آ گئی تو اس کو ہنڈریڈ سے ملٹی پلائی کر تو value zero point one five آ گئی سلائڈ پہ پوائنٹ ون فائیو شو کی گئی ہے اس کو جب ہنڈریڈ سے ملٹی پلائی کریں گے تو پرسینٹ کی ویلو آ جائے گی which is also relative frequency but in percent تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ by finding values in different class intervals we کو ڈٹرمن فریکوینسی پھر relative فریکوینسی پھر اسے ہم نے پرسنٹ فریکوینسی بھی نکال لی تو اسٹوڈینٹس یہ آپ نے دیکھا یہ پہلا آپ کا encounter with frequency relative frequency اور آپ نے دیکھا یہ کتنا آسان میتھڈ تھا کس طرح سے ہم نے یہ آسانی سے اس کو سمجھ بھی لیا ورک آؤٹ بھی کر لیا نیکسٹ لیکچر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ same question how we do in Microsoft Excel پھر ایوریجز وہ جو مین میڈین موڈ میں نے آپ کو دکھایا اس کے فنکشن کس طرح سے ہم کریں گے پھر اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا اس کی فردر کیا پروسیسنگ کس طرح سے ہونی ہے جو باتیں ابھی ہم ڈسکس نہیں کر سکے اگلے لیکچر میں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا تو اس لیکچر کو میں اس پوائنٹ پہ کلوز کر رہا ہوں اگلے لیکچر میں we will continue with more interesting topics in statistics students آپ نے دیکھا کتنا دلچسپ ہے اسٹیٹسٹکس کا سبجیکٹ اور کس طرح سے وہی ڈیٹا جو بالکل بے جان ہے اس میں کیسے جان آ جاتی ہے محنت کرتے رہیے مائکروسافٹ ایکسل کو کنسلٹ کریں اس میں جا کے فنکشن اسٹڈی کریں اسٹیٹسٹیکل ماڈیول کو دیکھیں کیا ہے آج کے لیکچر میں اتنا ہی اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ